حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ لیتے تو کہتے اللہم ربنا لک الحمد مل السماوات و مل الارض الاخر اے اللہ اے ہمارے رب تیری ہی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں زمین بھر جائے اور ان کے علاوہ جو تو چاہے بھر جائے اے وہ ذات جو تعریف و بزرگی کے اہل ہے سب سے حق بات جو بندے کو کہنے لائق ہے اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں یہی ہے کہ جو تو عنایت فرما دے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جو تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا اور تیرے مقابلے میں کسی کی بڑائی اور بزرگی فائدہ نہیں دے سکتی بشر نے اللہ کے بغیر ربنا لك الحمد بیان کیا ہے اور محمود نے اللہ کے بغیر ربنا ولک الحمد یعنی با اضافہ واو روایت کیا ہے ولید بن مسلم نے سعی سے روایت کیا تو کہا اللہم ربنا الحمد اور ولا لما منعت کے الفاظ بیان نہیں کیے ولید بن مسلم نے سعی سے روایت کیا تو کہا اللہم ربنا لگ الحمد اور ولا مورتیا لما منعت کے الفاظ بیان نہیں کیے امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا ان کو صرف ابو مسحری نے بیان کیا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر آٹھ سو سنتالیس